انتیس اگست دو ہزار سات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گنے ہوئے چند دن ہیں پھر بھی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں ان روزوں کی گنتی کر کے قضا کر لے وہ اللزی یوتی کون ہو فدیت الطعام مسکین اور ان لوگوں کے ذمہ کے جو طاقت رکھتے ہیں تو ایک مسکین کا کھانا دے دیا کریں اور جس شخص نے خوشی سے نیکی کی وہ اس کے لیے بہتر ہے اور تم روزہ رکھو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس آیت کریمہ میں آل ایمان پر روزوں کی فرضیت کا حکم کیا گیا ہے اس سے اگلی والی آیت کریمہ میں رمضان کی روزوں کی فرضیت کا ذکر سراہتاً ہو گیا ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے مقصد روزوں کی فرضیت کا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ پرہیزگاری مقصد ہے تقوی مقصد ہے نیکی مقصد ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی مجہول کے سیگے کے ساتھ بھی فرضیت کا حکم نازل کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ فرض اور واجب تو سیگۂ امر کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عقیم الصلاح آت الزکا یہ سیگۂ امر ہے اور کتبہ وغیرہ یہ تو ماضی مجھول کا سیگا ہے لیکن قرآن مجید نے کئی فرض کئی فرض سیگہ ماضی مجھول لفظ کتبہ سے بھی تعبیر کیے ہیں یعنی لکھ دیے گئے تمہارے لیے یہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے روزوں کے بارے میں تو علیکم میں اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے یعنی چیز کو لازم کرنے کے لیے لفظ اعلیٰ آتا ہے جیسے کہ آپ آگے ان شاء اللہ سنیں گے کتبہ علیکم القتال و حکر القم تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا وہاں بھی سیگا ماضی مجھول استعمال کیا ہے تو لفظ کتبہ یعنی لکھ دیا گیا جیسے کہ ایک چیز تقدیر مبرم میں لکھ دی گئی ہے کہ یوں ایسا ہوگا تو یوں ہی لکھ دیا گیا ہے اٹل فیصلہ ہے اس میں اب کوئی منسوخ ہونے والی بات نہیں ہے روزے فرض ہو گئے اور جہاد فرض ہو گیا اور بھی اسی طریقے سے بات تو فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے دوسری بات روزہ ہے کیا شرع اصطلاح میں سیام کہتے ہیں مفرطات مفترات ثلاثہ سے اپنے آپ کو بچانا صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو تین چیزوں سے بچانا ہے کھانے سے پینے سے اور بیوی سے اکٹھا سونے سے یہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے صبح سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک جبکہ شروع میں کچھ سختی تھی جو اگلی آیات میں آ جائے گا لفظ سوم کا لغوی معنی ہے رکنا تھوڑی سی دیر میں جیسے اب ہم رکے ہوئے ہیں کچھ کھانا پینا نہیں رہا تو یہ بھی سوم کی اصطلاح میں ہے لیکن شرع سوم وہ پورے دن سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے تو یہ ظاہری روزہ ہے اور باطنوی روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جھوٹ سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تب اس کا روزہ صحیح معنی میں وہ روزہ ہے جو عند اللہ مقبول ہے کہ کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے غیبت سے اور دیگر تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تب روزے کا پورا ثواب حاصل ہوتا ہے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے یہ روزوں کی فرضیت کا حکم مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو گئے تو دوسری ہجری کے ابتدا میں ہی روزے فرض کیے گئے تھے دوسری ہجری یعنی آپ کا مدینہ طیبہ میں قیام کا دوسرا سال تھا تو روزے فرض کر دیے گئے اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جن میں ایک معقول تعداد ان کو روزہ رکھنے کی جو پہلی بار زندگی میں فرضیت کے اوپر عمل کرنے کی نوبت آئی تو پھر سفر بھی درپیش ہو گیا غزوہ بدر کا سترہ رمضان کو غزوہ بدر اس میں پہلے تین چار دن سفر میں گزرے پھر کچھ دن وہاں رہے پھر واپسی میں تو اسی میں پھر یہ آیات مسافر کی بھی نازل ہو گئیں کہ جو نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا کرے یعنی رمضان کے روزے فرض ہوئے دوسرے صدی ہجری کی ابتدا میں اور روزہ رکھا اور ایک معقول تعداد جن کو اکثر تین سو تیرہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے یہ ایک غزوہ ہے جو رمضان میں ہوا اور پھر غزوہ دوسرا ہے فتح مکہ والا کہ وہ بھی رمضان میں ہوا اور اس میں بعض صحابہ کرام کو کچھ مشکل پیش آ گئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ روزہ افطار کر لو بعد میں اس کی قضا کر لینا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کی نوبت آئی تو اس میں جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کام اچھا کیا اور جن کا روزہ تھا وہ بیچارے بے بس ہو کے ایسے گر گئے تو آپ نے فرمایا کہ آج نیکی میں سبقت وہ لے گئے جن کا روزہ نہیں تھا جب سفر میں گنجائش ہے شریعت نے اختیار دیا ہے تو پھر روزہ نہ رکھیں اس گنجائش اور رخصت سے فائدہ حاصل کریں اور خصوصاً جب سفر بھی بالکل ہی شرع ہو جہاد کا سفر ہو فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے میں نے بتایا کب فرض ہوئے سن دو ہجری میں اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی اور بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام بیس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ایام بیس معنی ہے سفید دن دن تو سفید ہی ہوتا ہے جب رات سفید ہو جائے تو پھر وہ دن ایام بیس کہلاتا ہے یعنی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں چاند وہ بالکل جب موسم صاف ہو تو رات خوب روشن ہوتی ہے تیرہویں چودھویں اور پندرہویں چاند کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اس میں دو روایتیں ہیں کہ ابتدا ان فرضیت یوں تھی کہ یوم بیس کے روزے رکھو بعض نے کہا یوم عاشورہ کا بھی تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام پر روزے ایام بیس کے فرض تھے اس فرضیت کا حکم آخری امت پر تو نہیں ہے لیکن استحباب درجے کا حکم آخری امت پر اب بھی ہے ہر امت پر روزوں کی ترتیب الگ تھی یہود کے اوپر روزوں کی ترتیب اسلم تو تیسی دن تھے پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چلہ کاٹا چالیس دن ہو گئے جس کو نام پارے میں ذکر کیا ہے نصارہ کے لیے لکھا ہے کہ اصل تو ان کے لیے رمضان کے ہی روزے تھے عیسائیوں کے لیے لیکن جب رمضان گرمیوں میں سخت آتا تو پھر وہ تنگ ہوتے جب سردیوں میں سخت آتا پھر تنگ ہوتے تو آپس میں مشورہ کر کے موسم بہار میں رمضان کے موسم بہار کو رمضان کہہ دیا طاقت کی بات ہے نا جس کو جیسے کر دیں اپنے بس میں تو موسم بہار میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا عیسائیوں نے پھر بعد میں یہ کہنے لگے چلو آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے تو ویسے دوسری کوئی چیز کھا لیں تو روزے میں کوئی حرج نہیں ہوتا یہ اپنی ہی ان کی گویا کہ ایک تحریف بات تھی مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جو انتیس یا تیس دن ہوتے ہیں فرمایا تم سے پہلی امتوں پر بھی ان کی نوعیت الگ تھی دن الگ تھے کیفیت الگ تھی لیکن بہرحال پھر جملہ پہلی امتوں پر روزے تھے چنانچہ ناراضگی میں اللہ رب العزرت نے نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کو مکمل روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہمیشہ روزے رکھو کہ وہ زیادہ ہٹ درم تھے اور بعد میں عیسی علیہ السلام کے روزے کی ترتیب ان کے اپنے لیے یہ تھی کہ دو دن روزہ ایک دن افطار دو دن روزہ ایک دن افطار اور داود علیہ السلام کے روزے کی جو استحباب درجے کی بات کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار یوں ان کے اپنے لیے وہ تھا فرضیت کی بات نہیں تھی فرمایا تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے مقصد فرضیت کا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ نیک بن جاؤ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ اصل میں انسان کے اندر دو قوتیں ہیں ایک نورانی قوت اچھی قوت اور ایک ہے شہوانی قوت بہیمہ جانوروں والی قوت یہی وجہ جانوروں والا مزاج نو علیہ السلام کی قوم میں زیادہ تھا تو روزے رکھنے کا زیادہ حکم ہوا تو قوت بہیمہ کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل روزے رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے ذمہ استطاعت ہے جس کے پاس استطاعت ہے وہ بالغ ہے اور تو شادی کرے اور اگر اس کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے کہ نہ اس کے پاس مکان ہے نہ خرچے کے پیسے ہیں نہ نفقہ مہر تو پھر وہ مسلسل روزے رکھے یہ نہیں ایک دو دن روزے ایک دو دن روزہ رکھنے سے تو شروع میں قوت بڑھتی ہے آپ نے دیکھا ہے ابتدائی رمضان کے دنوں میں کئی ساتھیوں کو احتلام کی نوبت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن آخری عشرے میں تو اٹھنا بھی مشکل سے ہوتا ہے کہ فرض نماز یا تہجد کا جو شروع عشرے میں معمول ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو مسلسل روزے رکھنے سے قوت بہیمہ کمزور ہوتی ہے تو زہر ہے کہ جب طاقت کم ہو جائے گی تو خود بخود نیکی اور تقوی کی طرف آ جائے گی علماء نے حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کو اس سے جب مرغوبات چیزیں کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے کھانا انسان کو پسند پانی بعض دفعہ خوب پیاس لگی ہوئی گرمی میں تو ٹھنڈا پانی سادہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ دل سے الحمد سبحان اللہ نکلتا ہے ان تمام مرغوبات کو شریعت نے منع کیا ہے کہ دیکھو ان مرغوبات چیزوں کو جب آپ نے اپنے آپ پر قابو لا ڈال رہے ہو اور روک رہے ہو تو ایسے ہی آپ کے لیے گناہوں سے رکنا گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب پورا دن آدمی حساب ہی نہیں کر سکتا کتنی دفعہ پانی پیا ہے کھانا جیسے دفتروں میں چائے بسکٹ فلاں سموسے ہر چیز اور ادھر جب رمضان کے روزے آ گئے تو سہارا کچھ بند اور انسان آرام سے دن کو گزار رہا ہے تو یہ فکر دی ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی انسان ایمان والوں کے ذمہ ایسی ہیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہے اس کی مشق کرائی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ایام معدودات چند دن ہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے تین سو ساٹھ یا اکسٹھ باسٹھ دن ہوتے ہیں ان میں سے صرف تیس دن کا روزے یا انتیس دن کے ہیں اور پھر اس کی فضیلت بہت بیان فرما دی کہ ایک تو عدیث میں آتا ہے کہ تمام عبادات میں ریا کاری کا امکان ہے نماز لمبی ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تلاوت اونچی کر رہا ہے لوگ سن کے خوش ہو رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وقت کی حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم نے واہ واہ سبحان اللہ کے لیے تلاوت کی تھی وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا ہے سخی کے لیے بھی ریاکاری ہو سکتی ہے نماز میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے حج عمرے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے اور کئی کاموں میں بھی ریاکاری ممکن ہے لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں اب دیکھو بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں بظاہر تو اس وقت کوئی بھی کھانا پینا نہیں کھا رہا لیکن ممکن ہے کسی کا واقعتاً بھی روزہ ہو لیکن ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ اسو مولی اللہ رب العزت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسو مولی و انا اجزی بھی کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر اپنے پاس سے عطا کروں گا جس کو ایک مقام پہ فرمایا کہ روزہ اصل صبر ہے صبر سے ہی روزہ ہے کہ اس میں کھانے پینے کا بھی صبر ہے دوسرے گناہوں سے بھی بچنے کا اپنے آپ کو صبر ہے ہر طرح کی تکلیف پریشانی پر صبر ہی کرنا ہے حالانکہ اس میں کھانا پینے سے آسابی کمزور لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے لیکن صبر کا حکم ہے تو جب ایک شخص صبر کر رہا ہے تو ان نماز و فصاب رون اجرحم بغیر حساب قرآن میں فرمایا کہ جس جو صبر کرتا ہے اس کو ہم اجر بغیر حساب و کتاب کے ادا کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے تجربے کے ساتھ کہ اس پر عمل کر کے ہم بھی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں کہ بہت ساری امراض سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اگر ماہانہ تین روزے یا ہفتہ وار ایک ایک روزہ رکھنے کا معمول ہو بعض رات میں تو روایت نقل کی ہے کہ سومو تسو روزہ رکھو اگر صحت چاہتے ہو